ہے کہ اللہ پاک نے تمام مخلوقات میں انسان کو جو ہے المخلوقات مخلوقات بنایا تو سب سے بڑی اور امتیازی چیز جو اس کو دی وہ کسی کسی کو نہیں وہ ہے اللہ کا دین کہ انسان کو اللہ پاک نے زندگی گزارنے کے لیے دین دیا لیکن جو اللہ پاک مہربان ہے رحم الرحمین ہے اسے اپنی مخلوق سے پیار ہے ساری مخلوق اس کا کنبا ہے ہر ایک شخص یہ ضائع نہ ہو برباد نہ ہو اس کی دنیا بھی بنے اس کی آخرت بھی بنے اسی لیے اللہ پاک نے ہم کو جو دین دیا ہے دین کامل کیا دین کامل دیا ہے ایسا کامل اور مکمل تو علماء یوں فرماتے ہیں کہ بچہ جب نسخے کی شکل میں رحم مادر میں قرار پاتا ہے اس وقت سے لے کے اللہ جل شانہ کی جناب میں قیامت کے میدان میں پیش ہونے تک ایک انسان کی زندگی میں جتنی اونچ نیچ جہاں کہیں جس حال میں بھی بیماری میں تندرستی میں مالداری میں غربت میں سفر میں حضر میں گھریلو زندگی میں سماجی زندگی میں انفرادی میں اجتماعی میں ملکی میں ملی زندگی کے جتنے شعبے اور جتنی اونچ لی کیونکہ یہ تو طے ہے جیسے انسان خود بچہ اس کے بعد پھر اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے پھر جوانی آتی ہے بیماری آتی ہے اور جوانی آتی ہے بڑھاپا آتا ہے یہ دور ہے مستقبل ہر قدم پر مکمل رہبری پرانے ٹائم میں میں اسی لیے اللہ پاک نے بہت پیار کے ساتھ متوجہ کیا لوگوں یا یہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے جس عمل پر جو وعدہ کیا ہے تمہارے مسجد میں آنے میں مسجد سے جانے میں مسجد میں بیٹھنے میں کھانا کھانے میں حلال کی کمائی میں اللہ کے ساتھ کے تعلق میں اس کے ذکر میں اس کی کلام پاک کی تلاوت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مصنون دعائیں حدیثوں میں تو مستقل کتاب کتاب الادعیہ صبح ہاتھ کھولنے سے لے کے رات بستر پر آنے تک ہر قدم پر کوئی نہ کوئی دعا ملے گی وہ رہبری ہے اور عجیب بات کئی علماء نے کہ جو دعا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس دعا نے تو سیدھا عرش تک کا راستہ دیکھ رکھا ہے اگر آدمی دیکھے ہوئے راستے پر چلے تو منزل تو پہنچ جائے اسی لیے جیسے جتنا اس محنت کا اہتمام ہے جتنا اس محنت کی اہمیت ہے اس کی ضرورت ہے اس کے تقاضے ہیں اس پر وعدے ہیں اتنا ہی دعاؤں کا اہتمام اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا کہ ہم تو اپنے بعد والوں کو پیسے دے کا وارث نہیں بناتے یہ زمین ہے وہ مکان نبی کی میراث میں چیزیں نہیں ہوئی یہاں تک کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے اور وہاں کے حالات بہت ہی ایک دو دن سے نہیں سدی گزر گئی تھی کتنی کیسی کیسی تھی اور کیا جھگڑے تھے اور کتنا کتنے مرے کتنے کٹے کتنا کیا کچھ ہوا لیکن ان میں بھی آپس میں سلح کرانے کے لیے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینیں نہیں باندھی یہ ٹکڑا تم لے لو یہ ٹکڑا تم لے لو لو مت یہ پیسے تم رکھ لو یہ پیسے تم یہ چیزیں اس کا راستہ ہی نہیں ہے آپس کا جو دلوں کا میل ملاپ اس سے نہیں ہوتا اسی لیے یاد ہوگا جب اسرا کے خزانے پتہ ہو کر آئے تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا پتا دو رہے تھے اور حضرت عبد الرحمان جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مامی جی آپ رو رہے ہیں ایام فرحی میں شروع بہت بھوک بہت پیاس بہت تکلیفیں بہت چیزیں اور کیا کیا بیتی ہے کیا کیا جھیلنی پڑی ہے اب تو اچھے خوشیوں کے دل ہے عبد الرحمان تیری زبان سے شیطان بول رہا ہے بہت اونچے درجے کے صحابی شورا کیا جی کرایوں میں اختلاف ہو تو یہ دیکھو عبد الرحمان داؤس رضی اللہ کرائی کرائے کی بہت بہت مکتی کرتی لیکن کہ اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو میرے آپ اب اس سے پہلے دو جو گئے ہیں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا صاحبزادی سے ہاں، حضرت شاہ صاحب اللہ تعالیٰ میں سے حضور کا مشرق کیسا تھا تو وہ ساری چیزیں کی اس سے دل نہیں جڑا کر اسی لیے مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد آپ نے جو سب سے پہلا سامان لیا اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے لیے سب کے نبی ہیں کیا سلاطین کیا حکمران کیا غریب کیا امیر کیا عورت کیا جوان کیا برا کیا دیسی کیا ودیسی کیا عرب کیا اجم آپ کی وہ تو سب کے لیے تو آپ کی ہر بات میں رہبری سب کے لیے اب قیامت تک کے لیے کیا تھا من اسلحہ ماں بھائی نہ ہو بھائی ہوگا یہ سارے جھگڑے یا یہ سارے تمہاری ایک کام پہ لگ جاؤ اور یہ ایسا کہ قیامت تک کے لیے بات تو آپ ان سے فرما رہے ہیں سامنے تو وہی مدینے والے ہیں اس وقت کے لیکن پیغام پوری بشریت کے لیے ہے قیامت تک کے لیے اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لو اسی لیے کہا کہ یہ معاملہ ٹھیک کرنے کا راستہ جو ہے نا اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے ایمان کی کوئی حد ہے اللہ سے واسطہ معاملہ ٹھیک کرنا کیا اللہ پر ایمان اللہ کی ذات و صفات پر ایمان اس کے وعدوں کا یقین اس کے عیدوں کا خوف وعدوں کو یقین کرتے ہوئے عملوں کو کرنا عیدوں کے خوف سے گناہوں سے بچنا یہ جتنا اس کی کوئی حد نہیں ہے یہاں تک کہا گیا جیسے اللہ کی بڑائی کی کوئی حد ہی نہیں ہے ساری دنیا کے جتنے انسان جتنے دن اور جتنے درختوں کے پتے ریت کے ذرے پانی کے پترے جتنی مخلوقات جتنی مرتبہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پدموں سنکھوں انگنت مرتبہ اللہ اکبر ہے پھر کیا کہا جائے تم نے جتنا بولا جتنا سوچا جتنا سنا جتنا دیکھا اللہ اس سے بہت بڑے جتنے وہ بڑے ہیں وعدوں پر جو ان کے انعامات وعدوں کی شکل میں ہے وہ بھی اتنے ہی بڑے اور بھائیوں پر ساتھ میں مدینے والوں کو جس محنت پر ڈالا وہی محنت ہے اس لیے مولانا سب صاحب رحمۃ اللہ ایک بات فرماتے تھے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اس محنت کو رسم نہ بنائی جو کا مشورہ کہ میرا تہادی مہینے کے تین دن صبح کوئی دوپہر کوئی بس رسم نہیں بلکہ رسموں کے بارے میں تو علماء نے عجیب بات فرمائی رسم تو وہ جس کا خیال نہ پیار ہے ہمارے خاندان کی یہ رسم چلی آ رہی ہے ہماری برادری کی یہ رسم چلی آ رہی ہے ہمارے علاقے کی رسومات بلکہ علماء نے یوں کہا جب کبھی کسی دینی عمل میں جب کبھی کسی دینی عمل میں رسمیت آ جائے گی تو سب سے پہلے اس کی جان نکل جائے گی فرمایا جان نکلی ہوئی تو کیا کہتے ہیں جان نکلی ہوئی تو کیا کہتے ہیں کہ مردہ یا مردے کی کیا خاصیت ہے کہ سب سے پہلے اس کا رنگ بدلتا ہے کیا تمہارے مشوروں کا تمہاری تعلیم کا تمہارے شہروزہ کا تمہاری تصویر اس کا رنگ بدلنا شروع ہوگا جیسے مردے کا رنگ بدل اسی لیے پہلا تقاضا ہوتا ہے مردے کا کہ اس کو دفن کرو اس کو ختم کرو کہ یہ جو ہے یہ ایک رسم منائی جائے اس کو ختم کرو اگر اس کی تدفین میں تاخیر ہوتی ہے تو پھر وہ مردہ اس میں تعفن اور بدبو اٹھنی شروع ہوتی ہے جیسے کبھی کبھی کہیں سے چلتے ہیں جہاں پر بہت بدبو آ رہی دیکھو بالکل بلی مری ہوئی نہیں پھر چوہا مرا ہوا تو نہیں وہ گھر کے کونے میں ہو گلی میں ہو محلے میں ہو ہے نہیں کہ اس کی بدبو سب کو اور اتنا نہیں پھر وہ پھیلتی ہے اچھا وہ پھیلتے تو ڈاکٹر اس کو وائرس کہتے ہیں وائرس کیسا ہوتا ہے اچھے اچھا, اچھا خاصے اس کی لپیٹ میں آ جائے آدمی بہت ناز ہو کر کے کپڑے پہن کر کے گھر سے نکلا تھوڑی دیر میں دانت بجاتا ہوا ہے کیا ہوا کیا ہوا سردی لگے گی بھائی ڈاکٹر کو دکھاؤ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے حکیم صاحب کے پاس گئے تو اس وقت تو وائرس چل رہا ہے کوئی نہیں بچتا سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں کہ پھر تمہارے پرانے نئے چھوٹے بڑے سب کوئی رنگ بھی بدلے گا اور تاخت بھی آئے گا اسی لیے بہت سمجھتے ہوئے سیکھتے ہوئے کسی بنیاد یہ سمجھنا اور سیکھنا اب یہ ایمان ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے کہا صحابہ کے رام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعلم ایمان ایمان باقاعدہ سیکھنے کی چیز ہے ہم نے ایمان سیکھا یہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایمان کی اصل جگہ تو آدمی کا دل ہے وہ تو ایک گوچ بوٹی ہے پسموں کے نیچے دگی ہوئی ہے لیکن ہر آدمی دل کے پیچھے چلتا ہے دماغ کے پیچھے نہیں ایک چیز کا دل لے لیتا ہے عقل سمجھاتی بھی ہے جیسے کوئی آدمی شراب کا عادی ہے کوئی جوا کھیلتا ہے اس کی عقل اس کو سمجھا رہی ہے آگے دکھا رہی ہے وہ فلانے کا بیٹا اصل ہوتا تھا ماں باپ کی کیسی جائیداد دیں کیسی جاگیر ہے کیسی کیا کیا کیا ہوا جو سب سڑک پہ کھڑا ہو گیا کیوں کہ دن میں وہ اترا ہوا اسی لیے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلط تسلیمات کی ساری محنت کا میدان انسان کا دل یہ دل بنا تو پھر زبان کے بول آنکھوں کا دیکھنا کانوں کا سننا کہ زبان بھی ایمانی کان بھی ایمانی ہاتھوں پیروں کی حرکت بھی ایمانی اس کا وجود ایمانی یہ جس جگہ ہے ایمان کے ساتھ کہ یہ پہلا نمبر اور یہ ایمان کی محنت اور یہ جو مدینہ من اقبال سے تھا من بہن ہو گئے کہ اتنے جیسے کرام رضوان اللہ کے نے اس کی محنت کہ ہمارا اپنا ایمان بنے ہماری اپنی آخرت بنے اور اللہ کے ہر بندے بننے کی قیامت تک آنے والوں کا ایمان آخرت بنتا رہے اس کے لیے اگر اللہ پاک ہم کو دس زندگیاں دے دے تو ہم دس کے دس لگاتے جتنی دولت ہے جتنا مال جتنی صلاحیتیں جتنا علم جتنا جو کچھ ہم سب اس پر لگاتے اور یہ کچھ انسان کی فطرت ایسی ہے جس چیز کا نفع آدمی پر کھلتا ہے جس چیز کا نفع آدمی پر کھلتا ہے تو آدمی نفے کی طرف لپکتا ہے اور اس نفے کو حاصل کرنے کے لیے جو کرنا پڑے آدمی اس کے لیے وہ سارا ہے ایک نفے کی طرف طبیعت لپکتی ہے نقصان سے طبیعت گھبراتی ہے اسی لیے کہا ان وعد اللہ حق اللہ کے وعدے اور وعیدیں دونوں حق ہیں جیسے اللہ حق اس کی ہر بات حق اس کا کلام حق اس کے واد اس کی رہیے ہے اور بہت پیار کے ساتھ آگاہ کر دیا دیکھنا یہ اچھل کود یہ چمک دمک کیا شاندار مکانات کیا گاڑیاں کیا دولتیں کیا عہدے کیا فرنیچر دنیا کے سامان کہ ان میں کی کوئی چیز تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اسی لیے اللہ پاک نے تو بہت کرم فرمایا بہت کرم جنہوں نے دھوکہ کھایا ان کے واقعات بیان کر دیے اسی لیے ایک مجھے فرمایا حضور اللہ علیہ وسلم نے کہ نتاب بین ملک معلوم ہر فی تم سکرت آئی سکرت اور بل و سکرت الجر بہت اچھے ہو بہت اچھے ہو بہت اچھے ہو اللہ کی طرف سے کب تک جب تک کے دو نشے نہیں ہیں ایش و عشرت ہر چیز میں مکان کے ایون گاڑی کے ایون کھانا کے ایون کپڑا کے ایون کتنے ایون ایک کسی کے پاس نہ ہو وہ میرے پاس ہو ایک ایسا عزت کا نشہ اور ایک جہالت کہ اس سے بڑا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے جہالت جو ہے اس لیے پوری تعریف لکھی گئی زمانے جاہلیت وہ انسانوں کی جہالت ایسی چلی ایسی چلی کہ رات دن میں کیا ہوتا ہے گلیاں گھنٹے سیکنڈ یعنی اس کے اندر شرائط کر گئی کہ وہ زمانہ ہی جہالت تھا ان کے اندر ان کی آنکھیں جہالت کی ان کی زبانوں کے بول جہالت کی ان کی نقل حق جہالت کی سارا ان کا وجود جہاں ان کی وجہ سے تو زمانہ سارا ہے اس کہ انسان کی بڑی حیثیت بھی ہے اور اس کے عملوں کا اثر بھی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نا اذا کدب العبد تباعد عنه الملک ملتا اذا اضا کدب العبد تباعد منہ الملک میلن جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ سے ایک منہ سے بدبو اٹھتی ہے اس بدبو کے فرشتوں کو خوشبو سے انسیت ہے بدبو سے تباہ ہو المس میل ہے کہ اس بدبو کی وجہ سے فرشتہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے اب یہ تو ایک آدمی کا ایک جھوٹ پورا محلہ ایسا ہو پورا شہری ایسا ہو کیا تاجر کیا ڈاکٹر کیا مالدار کیا غریب کیا عورتیں کیا جوان کیا بوڑھے کیا اچھے کیا بوڑھے جھوٹ جھوٹ جھوٹ کہ ایمان کے علاوہ جتنا ہے سب جھوٹ ہے بے ایمانی اللہ کے غیر سے کسی مسئلے کے ہلکا یقین جھوٹ ہے اس لیے یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ تو بہت اس سے سمجھاتے کہ ایک ہے شیر کے خفی اور ایک ہے شیر کے جلی اللہ کے کسی بھی غیر کو معبود ماننا اس کے سامنے سجدہ کرنا کہ اس کی تو کہیں بخش ہے یہ چلی ہے لیکن وہ سڑکیں کبھی بہت خطرناک ہے اس لیے فرماتے تھے کہ آدمی بیمار ہو اور بیمار کو اپنی بیماری کا احساس ہی نہ ہو تو وہ کیوں جائے گا کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس اس کو تو احساس ہی نہیں اور بیمار ہے لیکن بیماری کو تندرستی سمجھتا ہے تو اور غلط فرماتے تھے اس وقت عمومی طور پر عمومی طور پر کیا عوام کیا ہوا کیا چھوٹے اور کیا بڑے کیا عہدے دار اور کیا دولت مند اور کیا غریب ایک عام بیماری اللہ کے غیر سے جو جہاں ہے اس سے مسئلے کے ہلکا یقین اندر میں سجا نہیں کرتا دکان کو سجدہ نہیں کرتا کھیتی کو سجدہ بھی کرتا نوکری کو سجدہ بھی کرتا لیکن اندر یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا فرماتے تھے یہ ایسا ہے جیسے الماریوں میں کتابوں میں درختوں کی جڑوں میں وہ نمک لگ جاتی ایک مرتبہ ہم وہاں سے آ رہے تھے سومالیہ میں سوالیہ گرے آٹھ دن آٹھ رات کا سفر تھا ساتھی ہماری جماعت سے پورا جنگل اور جنگل دیکھا تو لال ٹیلے ہیں جگہ جگہ ٹیلے سر میں نے پوچھا اس سے ڈرائیور سے کہا یہ کیا ہے سب تو اس نے کہا کہ کسی زمانے میں یہ جتنے سر ٹیلے بہت بڑے بڑے درخت تھے اور ایسے درخت تھے کیا ان کا سایہ کیا ان کی شاخیں کیا ان کا پھیلاؤ کہ ایک درخت کتنا بڑا خاندان کے خاندان اس کے نیچے سایہ لے سکے لیکن اس زمین میں گھن کا کیڑا پیدا ہوتا ہے جی حکومت کی کوئی نگرانی نہیں ہے نہ کوئی کیڑا مار دوا وغیرہ کچھ بھی نہیں کی سیڑھے پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ درختوں کی جڑ میں لگ جائے یہ سارا جتنا نظر آ رہا ہے جڑ سے کھا کھا کے وہ تنا وہ شاخیں وہ پتے وہ پھول وہ پھل سب کو مٹی بنا دیا اس لیے ہم کو قرآن نے ایمان کو درخت کے ساتھ مبارک درخت کے ساتھ کشمی دی وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين کہ سب سے پہلے جڑ ہوتی ہے درخت کی اللہ کی ذات ہی سے ہونا کوئی کچھ نہیں کسی سے کچھ نہیں اور عجیب بات میں نے یعنی سنا ہے کہ مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ علی برب اللہ حضرت مولانا یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے کانپور میں وہاں اصل کی نماز کے بعد مولانا یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب کیفیت بھائی میرے لیے دعا کرو میں کس کے میں ہوں سارے جماؤ حضرت آپ کو کیا ہے تو اس وقت میں یہ بڑے بڑے جماعت سے بڑے مجمے ہیں یہ سارا دن بہت مختصر کی چھوٹی موٹی ان پڑھوں کی گاؤں والوں کی اس طرح کی جماعتیں چلتی تھی حضرت فرما کی اطلاع یہ ہے کہ لوگ اس کو میری جماعت کہتے ہیں مولانا ریاض کی جماعت مولانا میں کیا ہوں میں کچھ نہیں مجھ سے کچھ نہیں اس لیے جو ہمارے پرانے ہیں کہتے کہتے نا یہاں تو ہم نے کام شروع کیا ان کو تو ہم نے کام میں لگایا ہم ہوتے کون ہیں تو اللہ کا اسی لیے یہ بھی فرماتے تھے جب تک کام کرنے والوں کی نظر اللہ کی قدرت پر جمع رہے گی جب تک اللہ کی قدرت پر جمی رہے گی جو ہوا جو ہو رہا ہے جتنا ہوگا جہاں جہاں جس جس طرح سے صرف اللہ کی قدرت سے ہوا یہ جتنی جماعتیں نکلی جتنی تشکیلیں ہوئی جتنا سال لگایا اور جتنے مدرسے جتنی خانقاہیں اور جتنا ذکر جتنی نمازیں جو کچھ ہوا اللہ کی توفیق سے ہوا جب نظر اللہ کی حضرت ہوں تو فرمایا اس کا پہلا انعام یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں اللہ پاک مقام پر کام جمائیں گے اب ان کے ہاتھوں مسجدیں آباد ہوں گی ان کے ہاتھوں گھروں میں تعلیم زندہ ہوگی جس گھر میں کبھی اللہ رسول کا تذکرہ نہیں ہوا جی، جی، وہاں تعلیمیں زندہ ہوں گی یہ نمازی نمازوں پر آئیں گے جہاں کبھی اذان نہیں برسوں میں جانے دینا ہم کہ یہ اس لیے کہ اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے فکر کا صحیح ہونا اور کچھ نہیں چاہتے پھر اللہ پاک کس سے کام لے یہ تو اللہ بہتر جان نماز کے لیے سب کو جمع کرنا ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ بھی فکر میں ہے خلفائے رسالین فکر میں ہے اور بھی صحابہ یہ سارا چونکہ سیرت مبارکہ کا ہر واقعہ کسی شہادی کے راستے سے ہو حضور پاک شوشن کی سیرت مبارکہ میں ہو سیرت مبارکہ کا ہر واقعہ رہبری ہے جو نبی کا کام کام بنا کے کرنا چاہتے ہیں اور اس پر اللہ کے جو وعدے ہیں وہ امت کے ساتھ پورے ہوں اور دنیا میں امت کی دنیا بھی جنت نشان بنے اور بڑے بڑے اور مقامات حاصل کرے جو یہ چاہتے ہیں جب ایک فکر سب کو تھا لیکن اللہ کام کس سے لے یہ ساری سیرت کے واقعے سمجھا جیسے اسی لیے ہمارے مشوروں میں بہت قسم کے ساتھی ہوتے ہیں کسی کو حقیقت سمجھو ہر ایک سے پوچھو ان سے معلوم کرو اور مشورے میں بیٹھنے والے کہ وہ بھی خالی حاضر نہ دے رہا ہوں پورے فکر کے ساتھ پھر اللہ اس میں کس سے کام لے اور کس راستے سے لے کیا اذان کا مسئلہ ہے نماز کے لیے جمع کرنا ہے اور رائے آ رہی ہے مختلف رائے آ رہی ہے صحابہ کی طرف سے لیکن جس سے اللہ سے قابل اللہ کو قابل نہ بہت سے اچھے خاصے مطالعے والے جاننے والے اس صحابی کا نام یاد نہیں جن کے ہاتھوں اللہ نے اذانا شروع کروائی حضرت عبداللہ ابن سے ابن عبد ربی رضی کہ وہ بہت زیادہ مشہور نہیں تھے اللہ کام لے تھے اسی لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر آدمی کے پاس اللہ کی دی ہوئی لو طاقتیں سوچنے کی پرہیز کرنے یہ سوچ جتنی صحیح ہوگی اور یہ بھی اللہ نے شرم کیا کہ سوچ صحیح ہے یا غلط اس کا فیصلہ ہر آدمی پر نہیں چھوڑا میں جو وہ تو ساری دنیا میں لڑائی آ ہو جائے گی خود میاں بیوی میں لڑائی ہوگی کہیں سے یہیں سے شروع ہوگی وہ کہتے ہیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے بچی کا رشتہ یہاں ہونا چاہیے اچھا تو گھر میں بیٹھنے والی تجھے کیا معلوم میں میں یہاں سے شروع ہوئی کہ حضرت رحمت اللہ ایک مثال کو بنگلہ دیش کے استعمال فرمایا گھر سے لے کے عالمی سطح تک یہ مشوروں میں بھی مسجدوں میں بھی مدرسوں میں بھی خانقاہوں میں بھی مارکیٹوں میں بھی اور حکومتوں میں بھی جتنے جھگڑے ہیں اس کی اصل بنیاد ہر ایک کو یہ دعویٰ ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے یہاں سے شروع ہوگی کوئی دوسرے کی سننے کا سمجھنے کا اسی لیے ہمارے لیے تو یہ ہمارا پورا کام ہے کہ جس کے لیے بڑے حضرت مانے گئے صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یوسف اگر کام کرتے رہے ان بنیادوں پر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ یکسائی یکسوئی کے ساتھ اپنی ذات سے جا قربانیوں کی مقدار بڑھاتے ہوئے راتوں کو رونا کا مقدار بڑھاتے ہوئے اور ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے ہر ایک کی صلاحیت کس پر لگ جائے اس کے جذبے کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ کی خیر خاش کے ساتھ تو یوں فرمایا صدیوں تک کے انسانوں کی ہدایت کے راز اس میں چھپے ہوئے ہدایت کا نجات ہے جنت ہے کروڑ ہاں کروڑ انسانوں کی جہنم سے حفاظت چھپی ہوئی ہے جنت کی جانتے لیکن شرط ہے نیت صحیح ہو سوچ صحیح ہو عمل صحیح ہو پورا ہو وقت پر ہو جیسے یہ زمین ہے کہ زمین تو بالکل مٹکی جھیلے ہیں کیا ہے اور کھیت میں لیکن کاشکار اس کو ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے جتنی جرنیاں جتنے کانٹے جتنی خود خود رو چیزیں ہیں اس کو جمیٹ جڑ سمیت میں کی کوئی رہنے پہلے زمین ہم والے کیونکہ ہر آدمی کا دل جو ہے وہ پمن ملے زمین ہے اس کو ہموار کرو جتنا جو کچھ اللہ کے علاوہ ہے شکلیں الگ الگ ہوتی ہے جیسے خود آدمی کی آدمی کے جسم ہے ناک کی شکل اور ہے آنکھ کی اور ہے کان کی اور ہے دانت کی اور ہے یعنی یہ ساری شکلیں کہ جس شکل میں غیر ہو جڑ سمیت اس کو نکال اسی کا نام ہے لا الہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے جس شکل میں ہو اس سے کچھ نہ ہونے کا یا کوئی اللہ سے سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین یا یہ جتنا بولا جائے گا سنا جائے گا سوچا جائے گا اور پھر تو پھر تاریخ مانگتے نا مانگنے والے دے دو دے دو دے دو کبھی پیٹ پہ ہاتھ مارتا ہے کبھی منہ پہ ہاتھ مارتا ہے کبھی کوئی عورت کے بغل میں بچہ ہوتا ہے تو اس کو دلا دیے بتا وہ آدمی نے طے کیا اس کو تو دینا ہی نہیں لیکن وہ ایسے ایسے ہیلے حوالے کرتی ہے لے جان جان چھوڑ بندہ جب بندگی کے ساتھ میں ہی میں محتاج ہوں تجھے ضرورت نہیں تجھے تو بہت مل جائے گی تو تو کیسا قادر ہے تو تو ایسا قادر ہے کہ سڑک پر چلتے گدے کو اسی سانس آدمی بنانا چاہے ونی بنانا چاہے انعامات سے تیرے لیے کوئی مسئلہ ہی اللہ ہم محتاج ہیں اس لیے کہتے ہیں اس محنت میں فائدہ اس کو اتنا ہوتا ہے جو جتنا اپنے کو محتاج سمجھتے تھے یہ شیطان بہت بھاگ ہے کام کرنے والوں کو خود کو ان کی ذاتیں ہی بھولا دیتا ہے اس لیے ایک مطلب میں سن رہا تھا کاغذ تو میں کیا ہوا تو انہوں نے بتایا ہم وہاں گئے ہم نے ان کو میں کچھ جماعت سمجھائی جماعت نقل نکالنے کی ترتیب بتائی پانچ عمل بتایا یہ بتایا بہت سارا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تو سارا تم ان کا کر کیا ہے یہ تم نے کیا سیکھا ہاں؟ ہے نہیں کیوں ہم تو یہاں سے گئے تھے سکھانے کے لیے اندر میں یہ تھا اس لیے جانے والے یا دو مہینے دینے والے مہینے میں جانے والے گشتے کرنے والے ملکوں میں جانے وہ خود کچھ نہیں سیکھتے سالوں میں سالوں میں ہم وہاں بہت رہے ایک آدمی ملا تھا بہار کا تھا میں نے کہا بھائی یہ تو سچ میں سچ سچ بتاؤ تم نے کیا سیکھا میں نے کہا من صاحب بچپن ہی سے ابا نے انگلش میڈیم میں شروع ہی سے انگلش میڈیم میں داخل کیا علی خالی ماں کے نیچے لکھتا یہ بھی نہیں سنا تھا اور وہ پڑا پڑھتے پڑھتے پڑھتے میں میرے پاس یہ ڈگری ہو گئی اور اس کے بعد پھر میرا وہ جو جاب اس لائن کا وہ بھی میں نے کیا اللہ بھلا کرے ساتھیوں کا کام کرنے والوں کا برابر ملتے رہے اللہ کے ہاں سے کل شعیم مرحون بے وقت ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اسی لیے حق و باطل کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے اللہ کو حق ہی پسند ہے اللہ حق ہی کے ساتھ مددیں کرتے ہیں اللہ کی طرف سے برکتوں کے وعدے حق کے ساتھ ہے لیکن وہ حق اس کی ایک مقدار ہے اس سب کو زندہ کرنے کے لیے آنسو آہیں جان مال صلاحیتیں تعلقات اپنی جس کی جو حیثیت ہے خاندان بھائی اس سب کو اس پر لگانا وہ لگتے لگتے لگتے جب اس سطح کو پہنچتے ہیں جو سطح اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کا فیصلہ ہے الحق ادھر ظلم بڑھ رہا ہے ادھر ظلم بڑھ رہا ہے ادھر جھوٹ بڑھ رہا ہے ادھر جتنی چیزیں اللہ کو ناپسند ہے اسے اور پتہ شراف شراف ال علیہم بھی ہے اور محبوبی علیہ کہ جو منعم علیہ جس راستے پر انعامات آتے ہیں کہ وہ تو اللہ کی فرما برداری وہ اللہ کا عظمت اللہ ہی کو راضی کرنا ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے نبیوں کی چال چلنا ہے ان لہٰذا صلاحی میں صفحی راستہ صحیح اللہ ہی کو راضی کرنا ہے اور اس کو راضی کرنے کے لیے جو راستہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے کھا لینے پینے میں پہننے میں اڑنے میں لینے دینے میں کسی سے بات کرنے میں کسی سے مسکرا کر ہر سے ملنے میں اور کسی کو تیور بدل کے بات کرنے میں کہ میں تو یہ دیکھوں گا حضور کا راستہ کیا ہے یہ راستہ منزل وہ صحابہ پہنچے نہیں پہنچے ان کے جیسا کوئی اللہ والا ہے ان کے جیسا کوئی جیسے ان کے جیسا کوئی اللہ سے اللہ سے دور نہیں تھا صحابہ کی زمانے جہلت کی تعریف پڑھو پہلے دن جب جمع کر کے دعوت دی اللہ ایک ہے تو کیسے بھاگے جیسے جنگلی جگہ بھاگتے ہیں ایسے بھاگے اللہ کا نام سننے کو تیار نہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پانی ہے وہ ہمارے ساتھی ارے وہ مجھے یہ پانی ٹھنڈے پانی کی بول خالی نام سنا و حاصل ہے بہت جیسے ایسے بھاگے جیسے جنگلی بج کے ہوئے دھجے بھاگتے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہمارے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سیرت کا ہر واقعہ ہماری گہربلی وہ بھاگے تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ مرو جاؤ جہنم میں یہ کہا جو پرانے پرانے سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں اب تیرے لیے آئے تھے نہیں مانتا کیا جہنم میں پرانوں کو تو بہت بڑا بڑا ٹھیکا ہے جنت کا جہنم کا اس سیرت پڑھو سیرت پر عمل شاید حضور نے نہیں چھوڑا حضور تشریف لے گئے یہ ہماری رہبری ہے کہ کوئی سنے نہ سنے تم اپنا کام کرتے رہو اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَعْبِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ نبی یہ جتنی بکواس کر رہے ہیں نا آپ کو کہیں پاگل کہا کہیں یہ کہا کہیں وہ کہا یہ سب ہم جانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بولوں سے ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں صدر کبھی مایا بولو آپ کا دل تنگ ہوتا ہے فسبح بحمد ربی رکو دے رہا میرے آپ کے ذمے تو اللہ کی تصویر آپ تو تصویر پڑھتے رہیے میں پڑھتے رہیے صاحب رحمت اللہ ہماری اس محنت میں ذکر کی بڑی اہمیت ہے فرمایا اگر تم نے علم اور ذکر کا اہتمام نہ کیا بیس سال سے اگر ہم کا سن رہے تھے چالیس مرتبہ پچیس مرتبہ دس مرتبہ کیا مہینے دیے کسی میں دس مرتبہ تو لیکن مہنگا جی صاحب رحمۃ اللہ سرما کے تھے اگر تم نے اپنی اس نقل و حرکت میں علم و ذکر کا اہتمام نہ کیا تو مجھے خطرہ ہے کہیں تمہارا یہ آنا جانا آوارا گرمی نہ بن جائے دنیا پھرتی ہے تم بھی پھر رہے دنیا بولتی ہے تم بھی بولتے اسی لیے دوستوں کے بہت چوکنا بہت ہوش ہوا استحزاد کے ساتھ اس عمل پر اللہ کیا جائیں گے اس کی کیا خوبی ہے اور پھر کل پردھا کا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بیان تھا اور اسی میں اس کے برابر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی نصحت ہے کہ آدمی اندھیرے میں اجالے میں جو بھی کرے گا اس کا اثر ضرور رہی ہوگا تو خیر میں نے عرض کیا کہ یہ ایمان مدینے والوں سے یوں کہا زمینیں نہیں بانٹی پیسے نہیں بانٹے کپڑے نہیں بانٹے اب خیر اسکول کالج تو تھے نہیں اب فیس معاف کرا دیتے اب تمہارے بچوں کے ٹیوشن کے لیے وہاں تو شادی اب دیکھو یہ کو ایجوکیشن کیا کہتے ہیں جہاں شریمان وہاں شریمتی جہاں شیمان اور شیمتی اور وہاں قرآن یہ کہتا ہے اللہ اکبر حضرت شعیب علیہ السلام اس بستی میں ایک کنواں تھا سب کو پانی کی ضرورت مرد بھی آتے تھے عورتیں بھی آتی تھی اپنے برتن اپنے جانور ایک مرتبہ گاؤں میں پنچایت ہوئی اس لیے یہ پنچایت یہ مشورے یہ نفع نقصان کو سمجھنا کہ بھائی ٹھیک ہے ہو جاتے کبھی شیطان تو پیچھے ہر کے لگا ہوا ہے اگر کسی نے کسی لڑکی کو چھڑ لیا اور کسی کے ساتھ کچھ ہوا تو بھائی ایسا کرو ایک دن مت کی باری پہلے لگا لو ایک دن اور کون دن پنچایت میں بات ہو گئی جس دن بادی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی تصویر کی ان کو جانا تھا وہ بوڑھے تھے تو آپ کی جو بیٹیاں تھیں بیٹیاں تم چلی جاؤ تشریف لے آئیں ایک درخت کے پیچھے کھڑی اور یہ لوگ جب اپنا اپنی پوری کر لیں گے اپنی باری اور اپنے برتن جانوروں کو کر کے چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنا پہ لیکن یوں کہتے اسی لیے یہ دل جو ہے نا دل اس میں جتنے اچھے جذبات کسی کے کام آؤں کسی کو میرے بول سے میرے ہاتھ سے میرے دیکھنے سے میری رائے دینے سے کسی کو نفع ہو کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو جب دل پاک ہوتا ہے اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ سب کے سینوں میں ایک دل ہے وہ بنا تو سب بنا وہ حضرت مشال مشاعرے تو تسلیم وہاں سے نکل کر آئے تھے بہت لمبا سفر وادیوں میں جنگلوں میں کہاں کہاں سے کے ہوئے آپ نے دیکھا کہ جو کنواری جوان لڑکیاں کھڑی ہے یہ لوگ سارے پانی بھر رہے ہیں ماں خط بکو ماں بیٹی ہو تم کیسے کھڑی ہو کیا بات ہے ابا جی جان ہمارے گاؤں میں پنچایت ہوئی ہے ایک دن مردوں کی اور ایک دن عورتوں تو آج ان کی باری ہے تو ابا کو آنا چاہیے تھا ابو نا شیخ القبیر ہمارے میں تو سمجھا کنواں کھودنے لیا اسی میں ڈال دیتے ایک دن سورج کی لبرٹی میں آئس کریم کھا رہا تھا تو میں نے اس کو بولا بھائی تمہاری آئس کریم گرم کیوں ہے وہ صاحب تم کہاں کے ہو کیوں کیا آئس کریم گرم ہوتی ہے میں تو مجھے گرم لگ رہی مجھے اس سے بھی جان سکتے کیا واقعی لیتے ہو بھائی جان یہ فائدے ہو جائیں گے ابا کو آنا چاہیے تھا بوڑھے آدمی کے ساتھ روزار معذرت بہت ساری چیزیں لگی جیسے یہ یہ سب چار مہینے والے یہ سب چار مہینے دیے ہوئے ہیں یہ جتنے بھی اچھے ہیں سب چار اور ان کے اندر میں ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اس کے لیے قربانی دے لیکن فرشتے تو نہیں ہیں نا کسی کی کوئی مجبوری کسی کا کوئی روزگار کسی کی کوئی پریشانی اسی لیے کہنے کہ جب تشکیل کرو تو اولا لہو لینا نرمی سے پیار سے آج نہیں تو کل ابھی نہیں تو بعد میں حضرت مسالے سلاد تسلیم او جوان بچیاں کنواری بچیاں اکیلی کھڑی ہیں ہاں، آدمی آدمی کی سوچ جب صحیح ہوتی ہے نا جیسے کبھی کبھی کہیں بجلی غائب ہو جاتی ہے سرکٹ ہو گیا اندھیرا ہو گیا تو اس میں دونوں طرح کے ہوتے ہیں کیا موقع ہے مارو لوٹو دکانیں آپ ایک ایک ذہن وہ بھی ہوتا ہے اور کوئی سوفی تھی وہ کہتے ہیں یار بہت اچھا ہے پہلی بن بند نیجر یعنی لیجیے یہ سوفی وہ کرتے ہیں ہرے غریب حضرت مساعدہ نبی نواز سرات تسلی نے کہا کہ یہ تو لڑکیاں عورتیں ہیں میں تو مرد ہوں مردوں کی باری ہے اگر میں ان کے ساتھ لگ جاؤں اور پانی کھینچوں اور وہ پانی سارا ان کے برتن بھر دوں ان کے جانوروں کو پلا دوں کہ بچیاں ہیں کماری ہے اجالے اجالے گھر پہنچ جائیں گی ابا کو بھی اطمینان ہو جائے گا کہ وہ اندر کا خیال اس لیے ہر وقت ہر آدمی کو اپنے دل کی نگرانی بہت ضروری ہے اندر کیا آ رہا ہے اس لیے کہ وہ جو اندر بیماریاں ہیں نا حسد کینا کپٹ وہ زبان سے نہیں بولتا وہ تو اندر بچے دیتا رہتا ہے دنیا کی محبت کسی کو حقیق سمجھنا اپنی شان اب ہاں کبھی کبھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ اپنے کیسے سمجھ یہ کیوں کیا پوچھا تھا ہم سے کہ وہ اندر کی ہے جو زبان پر آ رہی ہے ہم ہوتے کون ہیں حضرت موسا علیہ مشاہدین عور سرس السلیم نے اپنا نمبر لگا لیا اور یہ عمل کیا اس لیے ہم کو اور ادوا دعوت اور دعا یہ ان کی عملی دعوت تھی کہ بھلا ادبی کسی کے کام کس طرح آیا کرتا ہے رشتہ نہ ناتا جان نہ پہچان ہے نہیں لیکن ہم بھلے ہیں چونکہ ہمارے لیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمی اور ایک جیسے ہمارے ہاں حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا نماز روزہ زکات حج یہ سارا جو ہے ارحان اسلام ہے لیکن زندگی کے دو شعبے بہت اہم ہیں حسن معاشرت اور حسن اخلاق پھر فرمایا کہ ان دونوں مضمونوں پر لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے حسن معاشرت خلاصہ اللہ نے یہ خبر کو نور سے منور فرمایا وہ پتہ نہیں کتنی کتابیں اور کس نے اور کہاں پڑھی حضرت نے دو جملوں میں اس کا خلاصہ دے دیا حسن معاشرت کیا ہے جو جہاں ہو اب کوئی مارکیٹ میں ہوتا ہے کوئی آفس میں ہوتا ہے کوئی مسجد میں ہوتا ہے کوئی مدرسے میں ہوتا ہے کوئی خانقاہ میں ہوتا ہے کوئی بیوی کے پاس ہوتا ہے کوئی اماں ابا کے سامنے ہوتا ہے کوئی راستہ چلتا ہوا ہوتا ہے کہ حسن معاشرت کہ ہم جہاں ہوں جس وقت بھی ہوں جس حال میں بھی ہوں ہم سے کسی کو نقصان نہ پہنچے کسی راستے سے بولنے سے سوچنے سے دیکھنے سے یہ حسن معاشرہ ہے لیکن پھر آگے فرمایا تھا ہمارے حتیجی رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ تو رحمت للعالمین کا امتی ہی ہے اس کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے امت کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے نہیں یہ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی کیا آپ کو آپ سے تو دشمن کو بھی رہا ہے ایک آدمی تھا کئی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی اسکیم بنا چکا تھا کئی مرتبہ بات پہنچ جاتی تھی گرفتار ہو گیا اور جب وہ گرفتار ہو گیا تو مسجد نبی میں ایک کمبے کے ساتھ باندھ دیا تین دن کے بعد اللہ کرے ہم تین دن کو سمجھیں تین دن تین دن سیر تین دن سیر سیرولہ جس نے کبھی فارسی نہیں پڑی شہر کے معنی تو تین لیکن وہ بھی سہروزہ بولتا ہے ارے سہروزہ کیا مطلب سیرا تو جانتا ہے سہ کا ترجمہ ہے لیکن ماشاء اللہ اس چہرے میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے اس عملوں عمل اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ جماعت آئی میرے بات حضرت جی ہماری کارگزاری سن لو جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کارگزاری ہے کہ وقت گزاری ہے مولانا محمد صاحب اللہ فرمایا وہ بیٹھے حضرت یہ تو آج نیا عنوان سنا فرمایا کہ ہاں جس مسجد کے لوگ تم بتا دینا مجھے میں جس مسجد کے لوگ یوں کہتے ہوں کہ ہماری مسجد میں کام ہے اگر وہ خود اپنی مسجد کے ہفتے والی عموماً گش میں شریک ہیں تو مسجد میں کام ہے وہ تو گش میں ہے نہیں اے اے تعلیم گٹ گی تو فرماتا سب فرمایا اس مسجد میں کام کی باتیں ہیں کام نہیں ہے کام تو جب جب کے یہ کریں اور پھر یوں فرمایا مددیں جو غیبی ہیں وہ تو عمل کے ساتھ ہے باتوں کے ساتھ برکتیں ہیں اجر و ثواب ہے وہ مل جائے گا وہاں یہاں تمہارے گش کے بغیر کوئی نماز پر آ جائے تم تو گش میں گئے نہیں کوئی مسجد میں آیا اس کو گناہوں کا احساس اور توبہ وہ تمہاری وجہ سے نہیں ہوگا تم تو مسجد میں ہو تم گش میں کہاں جا رہے ہو تم تو باتیں کر رہے ہو اسی لیے ان کا اصل تو عمل ہے خیر یہ سارے واقعات شاید ہماری حضرت مشاغ سلاست تسلیم نے پانی بھر لیا حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ روانہ ہو گئی گھر پہنچ گئی انہوں نے کہ یہ اس وقت جو مجھے کرنا تھا وہ میں نے کیا نہیں کہ جی، پرانے آدمی ہو مجھے کھانا ہے میں تو بہت بالکل لٹ ہوں بہت سے پرانے پرانے ماشاء اللہ سامنے ڈر کے بچوں جو نہیں وہ جمائے آئی تھی تو جمائے آئی تھی تو تم کو تو یہ سکھایا کہ یہ رکھا کرو نہیں یہ تم پر بیٹھ کر سب نے سن لیا اور تمہاری سے سراسا تم کو ملے گا اپنا کام تو سیکھنے سیکھنا سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے کا حضرت علیہ السلام نے کیا سوچا اس وقت تو میرے ذمے یہ کام ہے میں نے ان بچ یہ بچے فارغ ہو جائیں گھر والوں کو اطمینان دیں میں نے کر لیا اب آگے کیا یہ عجیب بات بتائی ہے علماء نے آدمی کا وقت بیکار نہ جائے وہ کیسے ہوگا کہ آدمی جس وقت جس عمل میں لگا ہوا ہو اس عمل کے پورا ہونے کے بعد اگر سامنے دوسرا عمل ہے تو عمل سے عمل میں منتقل ہوگا اور اگر سامنے عمل نہیں ہے تو بہت شاندار سرا تو تصویر پڑی تین پارے قرآن کے پڑے تصویر پوری ہوئی خالی ہوئے ارے بھائی آج کل کی کیا خبریں ہیں وہ سنا تھا کہ وہاں وہ گئے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دو کمرے ہیں ایک کمرے میں اے سی ہے ایک کمرے میں اے سی ہے دوسرے میں نہیں ہے اے سی میں تو اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے بھائی کمبل رکھ دو تو بہت تیز ہے اڑنا پڑے گا بات تو گرمی ہے لیکن اے سی کے کمرے میں سج رہی یہاں سے نکلا دوسرے کمرے میں گیا وہاں بھی اے سی تھی تو کوئی فکر نہیں کہ یہاں بھی اے سی تھی وہاں بھی اے سی اور اگر یہ نواز مجھے یاد ہے ہمارا بچہ ہے جو بہت سالوں پہلے بھائی کے بچے امریکہ سے دلی ایئرپورٹ پہ تو وہ چھوٹا بچہ تھا جیسے اور جو باہر نکلا امی ٹو مچ ہوا کیا ہوا امی ٹو مچ ہوا اما بہت گرمی ہے میں نے کہا بیٹا ابھی دیکھ نہیں ہے ابھی تو سورج بھی نہیں نکلا ہے تیرا باپ بھی پسینے پسینے ہو جائے گا میرے بھائی کے بچے تو اے سی میں پتا نہیں چلا امریکہ سے لے کے یہاں تک تو سارا اے سی ہے تو باہر ابھی اسی لیے سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے یہ ضائع نہ ہو اور یہی وقت قیامت کا سامان بنے آخرت کا اس کے لیے عمل سے عمل ابھی جیسے یہ بات ختم ہوگی تو وہ کھڑے ہوں گے بھائی جماعتوں میں جانے والے واپسی والے وہ ساری بات کر بھائی اس پڑھ لو اتنے بجے تعلیم ہوگی اتنے بجے ہوتا ہے نا اپنے یہاں اسی لیے عملوں کی پابندی حضرت موسا سو آج تو یاد ہے کہ بھول گئے ہے اچھا کچھ یاد مت رکھو میں تم سے نفت چار مہینے مانگوں گا اس کو یاد رکھو گے میری گے تقریب یاد مت کرنا وہ تو اللہ علیہ بہت کر گئے جان لگانی ہے مال لگانا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے یہ ایک آسان سا راستہ اللہ نے دیا ہے تو اس پر اپنے آپ کو لگانا ہے تو حضرت مسلم کے یہ واقعہ ہم کو بتا رہا ہے ہماری بھائی پانی کھینچنے کا موقع تھا پانی کھینچا برتن بھر دیے بچوں کو بچہ رخصت ہو ہو گیا کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ذمہ داری ابھی ادھوری ہے ربی بھی نے یہ ماں فرد شجر کہ آ کر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور لگ گئے یہ بتایا عمل بھی کرو دعا بھی کرو دعوت بھی دعا بھی دعوت بھی دعا بھی اور دعوت تقریروں سے بھی ہوتی ہے عمل سے بھی ہوتی ہے حضرت علیہ اسلام کا یہ پورا عمل ان بچوں کے ساتھ عملی دعوت تھی اس لیے اب تمہیں کیا کیا سنا ہوں مولانا یوسف صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے روزہ تو رکھتے ہو پیٹ میں نماز پڑھتے ہو مسجد میں حج کرتے ہو کعبے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور دین کے راستے سے تم کو کیا دیا ہے لوگوں کو کیسے پتا اسی لیے یہاں تک کہ پچھلی صدیوں میں یہ دو سو تین سو سال پہلے جو بڑی تاریخ ہے امت کو یہ نہیں معلوم کہ ہم کون کہاں کیا ہماری ذمہ داری یہ تو اللہ نے کرم فرمایا ہے جیسے ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہارا پانی ہے موجیں اٹھ رہی ہے آدمی ڈوب رہا ہے اور اس کو اپنی موت نظر آ رہی ہے ایسے میں کوئی آدمی اس کی طرف رسی بڑھا دے ہاتھ بڑھا دے تو اس کی موت زندگی سے بدل جائے گی نا اگر تاریخ پڑھو اور گاؤں دیہاتوں میں پیدل چل کے یہ تو یہ زونوں کی جو جماعتیں چلتی ہیں وہ ایسی کارگزاری اور سرنے آتی ہے کہ جیسے وہ ڈوب رہا ہو امت کے تو خاندان کے خاندان مرتد ہو رہے ہیں ایمان جا رہا ہے ایسے میں جب جماعت پہنچ جاتی ہے پیار سے محبت سے بات کرتی ہے تو ہم تو مسلمان تھے اللہ نے ہم کو کلمہ دیا تھا قرآن بعض مرتبہ یہ توبہ کرنے والا بڑی بڑی عبادتیں کرنے والوں سے آگے نکل جاتا ہے اللہ کو اتنا پسند اس نے مجھے معبود مان لیا ہے نہیں اسی لیے ہمیشہ کبھی کسی کو سمجھ تو حضرت علیہ السلام نیچے فارغ ہو کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کیا کہا رب میں جلد میں خیر پر پروردگار تیرے میں جو خیر ہے میں اس کا محتاج ہوں تمہاری دعاؤں کا اثر کہاں جائے گا اللہ کرے ہم پڑھیں ہیں سمجھے اتنا نہیں ہے امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے حضرت مصعل سلم یہ دعا کہاں جا رہی ہے بچیاں جب پہنچی تو حضرت شعیب علیہ السلام کو تو معلوم تھا نا آنا جانا جن گھروں میں دینداری ہوتی ہے جوان بیٹی جہاں جاتی ہے اس کے لیے اتنا وقت آئے گا پھر یہ آج آج جلدی کیسے آ گئی ماں باپ ہیں آج کل تو فریڈم ہے نا جان صاحب کا بوائے فون کیا بوائے فرینڈ کیا کہتے ہیں ہاں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اس لیے میں جو آیت پڑھی یار یہ نرس اندر فلاں حق فلا تبدر نکمل حیات یہ سارے بوائے فرینڈ نے گرل فرینڈ نے یہ نہ وہ یہ چمک دماغ اچھل کچھ یہ تمہیں جہنم تک نہ پہنچا دے تمہیں چوکے میں نہ ڈال دے تمہیں اللہ سے جھوٹ نہ کتنا پیار کے ساتھ ایک جملہ اور سب سمجھا دیا جیسے ہمارے مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور نے تو اتنا فرمایا سلو کما رائی تمونی اچھل نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھ دے دے گا بس اس کے بعد کچھ نہیں نہیں مولانا تو ایک لائن لگا دیتے تھے تو بہت بڑے عالم تھے کلو تمہارا علم ہونی آگ شو تمہارا علم ہندونی کھاؤ ایسے جیسے مجھے کھاتے دیکھا پہنا وہ تھی پوری لائن کہ ایک جملے میں پوری شریعت دے دی گھر میں ایسے رہو جیسے مجھے رہتے دیکھا بیوی سے وہ باتیں کرو جو باتیں مجھے کرتے دیکھا ایک جملے میں یہاں دعا ہو رہی ہے وہاں بچوں سے ابا پوچھ رہے ہیں بیٹے تمہارا جلدی کیسے آ گئی ابا بستی میں ایک بھلا آدمی آیا ہے اور اس نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا ابا آپ کو جو تعلیم کا اس لیے کہتے ہیں گھروں میں تعلیم کا حلقہ ماں ہو دادی ہو بیوی ہو بہن ہو بیٹی ہو سارے اب وہ تعلیم کے حلقے میں آپ نے بتایا تھا نا کوئی آدمی اپنے ساتھ احسان کرے تو احسان والے کو احسان کا بدلہ دینا چاہیے اب یہ بچیاں کہہ رہی ابا سے جب سب کا ذہن دینی ہوتا ہے سب کا ذہن اللہ کو راضی کرنے کا ہوتا ہے تو باتیں بھی اللہ پاک کیسے بولو اچھا بیٹا بات تو ہے لیکن میں تو ان کو جانتا نہیں تم میں سے کوئی جا کے بلا کے لیا تو بدلا دے دیں گے یعنی معاشرت بھی اس واقعے میں اخلاق احسان کا بدلہ اللہ کا گھر کسی کے کام آنا شرم حیا سارا اسی میں ہے فضا تو عہدہ ہوا تمشی على استحياء ان ابي قالت ان ابي يدعوك يدعوك ليجزيك ما سقيت لنا سب ان میں کی ایک آئی شرماتی ہوئی قرآن ہے اللہ کہنا حسن معاشر بتا دی نا اخلاق اور حیا بتا دیا کہ ایمان کا شعبہ ہے ہیا بچوں کے راستے سے ایمان سمجھ میں آ رہا ہے حیا سمجھ میں آ رہی ان میں کی ایک آئی شرماتی ہوئی ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں وہ جو آپ نے ہمارے ساتھ اس کا بدلہ دینے کے لیے بہت اچھا یہ کہے کا اثر ہے یہ اس دعا کا اثر ہے جو درخت کے نیچے اسی لیے کہتے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی دعائیں سنو اور پڑھو امریکہ اور روس امریکہ اور روس امریکہ لائن نہیں کبھی گئے نہ کبھی دیکھا لیکن کتنے مدرسے کتنی مسجدیں کتنوں کی زندگیاں بدلی کہاں کہاں وہ دعا پہنچی اور کس نے کس نے توبہ کی حضرت مسالے صاحب یہاں درخت کے نیچے دعا کر رہے ہیں اس کا اثر نبی کے گھر میں مشورہ ہو رہا ہے اس لیے مولانا انڈیا صاحب علیہ فرماتے تھے اپنی مسجد کا گش کرو تو اور اپنے گھر کی تعلیم کرو تو نیت پورے عالم کی کرو تم عالمی نبی کے نائے ہو اثرات کو تو قائم کریں گے جو تمہارے ذمہ ہے محنت کی دو رکاوٹ تھوڑی اب مانگ لیں اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کے اے اللہ پورے عالم میں جہاں جتنا ظلم ہے مظلومین کی حمایت فرما ظالموں کو سچی توبہ نہیں اے اللہ جن کی قسمت میں توبہ ہی نہیں وہ تو ہی جانتا ہے دلوں پر مہرے لگی ہوئی ہیں اور وہ تیری مخلوق کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں اللہ جیسے گھر میں جھاڑو دی جاتی ہے اور سارا کچرا صاف ہو جاتا ہے ان ظالموں کو اللہ جھاڑو دے دے دعا تو کر سکتے بچے کہاں اثر پڑے گا وہ اللہ جانتا ہے حضرت علیہ السلام آئے ہاں بھائی بیٹے جوان کیا حال چال ہے ہمارے پاس رہو گے دو مہینے مزید میں دو گے ہمارے پاس رہو گے ایسا کرتے ہیں ایسا کر اپنے آٹھ سال کا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں ابھی تو کوئی آٹھ سال والا نہیں ہے حضرت مشاغ السلام سے اگریمنٹ کتنا ہوا آٹھ سال کا فائن ان کا آشرم سمجھنا نہیں دس سال لگا لے تو تیری طرف سے آ دل سکھاؤں گا کلمہ سکھاؤں گا جیسے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ کے پاس جب سب سے پہلے لوگ آئے تھے اور ان کے آنکھ سالی تھی واپس جا رہے تھے تو کہا تھا کہ تم تو جا رہے ہو لوگوں کو کہنا تو بیچارے اتنے انپڑھ تھے کہ تبلیغ تو غین ہے نا پھر میں تاب آم یا غین تبلیغ وہ تبلیغ کہتے تھے ہر ہم پہ تو نہ آوے تبلیغ اور تبلیغ عربی زبان میں کہتے ہیں سامنے والے کو بیوقوف بنانا بلید کہیں گے ایسا ایسو ایسو کو ڈھیلا جاتا ہے ایسو ایسو کو لایا جاتا ہے پھر اس کے ہاتھوں کون آئے گا تو اللہ جانتے اسی لیے ہماری محنت میں مایوسی بھی نہیں ہے فخر و غرور بھی نہیں ہے اپنی ذات سے کرنا کھپنا تھکنا ہے نتیجہ اللہ کیا حضرت السلام ایک دن کہنے لگے بیٹا ماشاء اللہ بہت اچھے جوان ہو خیال ہو رہا ہے کہ پوری جو انہ دب نقری یہ میری یہ دو بیٹیاں ہیں ان میں سے ایک سے تیرا نکاح کر دینا چاہتا ہوں آپ میرے بڑے ہیں میرا نفع نقصان آپ سمجھتے ہیں جیسے آپ کی رائے وہ چند ڈول پانی جو کھینچا تھا نا یہ سارا ہو رہا ہے وہاں دعائیں ہو رہی ہے یا مشورہ ہو رہا ہے یا نکاح کی تیاری ہو رہی ہے اور پھر سب کے بعد وہ تجلی وہ پیغمبری وہ فرعون کا ڈوبنا کہاں کہاں عالم کے نظام میں اللہ کی بات مان لو نبی کی بات مان لو جس وقت میں جو کرنا جو وہ کر لو اللہ کرے گا اپنی قدرت سے کرے گا حضرت مشال اسلام نے جب ڈھول ڈول کھینچے تو ان کو خیال تھا کہ پھر ان ڈوبے گا اس کا اثر وہاں جائے گا ان دو بیٹیوں میں سے ایک سے میری شادی ان کو معلوم تھا اللہ سامنے تھا اللہ نے مجھ کو صحت دی ہے قوت دی ہے مجھے میں جو کر سکتا ہوں وہ میں کروں اس کے اسی لیے دوستوں اپنی مسجد کا عمومی گھر دوسرا گھر شہروزہ اور اپنا پارا ان عملوں کا اسی لیے عالم پورے کی نیت کرنا ہے کرنا اتنا جتنا اپنے بس میں ہے اصولوں کی پابندی کے ساتھ کرنا ہے اور سارا کر کے میں ہی سب کچھ ہوں میں اے مالک تو کرے گا تو دلوں میں ڈالے گا دل تیرے قبضے میں تو پھر اللہ کرتے کرو گے تو کرو گے کیا کر میں جگ جاؤں تو تم بھی چلے جانا یہی کرو گے یہی کرو گے نا کہ تم اٹھو ہم اٹھتے ہیں جن کے ابھی تک چار مہینے نہیں لگے ہیں میں زیادہ بول نیت کر لو اپنے اللہ کے اندر اس لیے کہ یہ تو معلوم ہے یہ سب فرشتے نہیں ہیں کسی کی کوئی مجبوری کسی کی کوئی پریشانی کسی لیکن نیت کر لو دعائیں مانگو اور کوشش کرو اس لیے آج جو یہاں سے جماعت میں جا رہے ہیں جماعت کی تکلیف بنی ہوتی نا پہلے ذرا وہ کھڑے ہو جاؤ جماعت میں جانے والے کھڑے ہو جاؤ چلے والے چار مہینے والے ایک اکا دکا ہو جیسا ادھر ماشاء اللہ بہت سے ہمارے ساتھی کام کر کے آئے ہیں واپسی والے ہیں کھڑے ہو جاؤ واپسی والے ہیں ماشاء اللہ love